بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور میرے ساتھی ہیں ڈاکٹر عطا اللہ کلیم السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب جناب ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں نومیریکل آج لیکچر نمبر ہے ہم نے پہلے چار لیکچرز میں کچھ باتیں کی ہیں آج انہی چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے چیپٹر ٹو ہے جس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں نان لینئر اکویشن کے سولوشن کی ٹھیک ہے نا کون سی اکویشن ہے ہمارے پاس نان لینئر اکویشن ہے اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے دو میتھڈ ڈسکس کر لیے ہیں اس کو ہم ریوائز کریں گے اس کے بعد دو اور نئے میتھڈ آج آپ کو بتائیں گے اس لیے آپ تیار ہو جائیے اتنی دیر میں ہم تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں آپ نے کاپی پیسے سنبھالیے اور دیکھیں کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے جیسے میں نے بتایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس چیپٹر نمبر ٹو ہے اور اس کے اندر ہم ڈسکس کر رہے ہیں solution of non linear equation ٹھیک ہے اس کے بعد جو چیپٹر آئے گا جس کے اندر ہم سسٹم آف لینئر اکویشن کی بات کریں گے لیکن آج کل جو ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ نان لینئر اکویشنس کی ہیں یعنی کہ جو ایکس اسکوائر وغیرہ ہوگا ایکس کیوب ایکس فور وغیرہ یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی نا اس چیپٹر کے اندر دیکھیں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں اس چیپٹر میں انٹروڈکشن کے بعد ہم نے بائی سیکشن میتھڈ کی بات چیت کی ہے اور لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو ریگولر فالسی میتھڈ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ میتھڈ آف اٹریشن ہے اور نیوٹن ریپسن میتھڈ ہے یہ جو دو میتھڈس ہیں بڑے امپورٹنٹ اور اہم ہیں اس پہ ذرا فوکس کیجیے گا اس پہ دیکھیے گا اور خاص کر کے نیوٹن ریپسن میتھڈ ہے اس کے اس کے بیسس پہ کافی کو ہم نے سالو کرنا ہے very important very useful sort of method ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ موقع ملے گا تو نیکسٹ لیکچر میں مولرس میتھڈ اور گراس میتھڈ کی بات کریں گے کسی جگہ دیکھیں گے تو سیکنڈ میتھڈ بھی ہم آپ کو کرانے کی کوشش کریں گے تو کیا کہا میں نے میں نے یہ بتایا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے بائی سیکشن میتھڈ اور ریگولر فالسائی میتھڈ ڈسکس کیا تھا وہ آج کوئکلی ہم ریوائز کریں گے ڈاکٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو ذرا سا بتا دیں جی ڈاکٹر صاحب بائی سیکشن میتھڈ یا میتھڈ کے بارے میں تھوڑا سا جی، بتا دیجیے بائی سیکشن میتھڈ میں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بیسیکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ if there is a given non linear equation اور ایک سرٹن انٹرول میں ہم اس کی روٹ ایگزٹ کرتی ہے تو اس انٹرول کو ہم بائیسیکٹ کرتے ہیں a plus b the two extremes of the interval divided by two اس کو ہاف میں لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ فنکشن کی ویلیو جو اکویشن ہے اس کی ویلیو کیا آتی ہے اور اکارڈنگلی وی موو تو ہم نے اس طرح سے ویلیوز کو ریٹریٹ کرنا ہے کہ جو انٹرویو لیں ہم تو ایکسٹریم اینڈس پر ایف آف اے اور ایف آف بی اگر دو اینڈز ہیں تو ان دونوں کا پروڈکٹ نیگیٹو آئے یا اپوزٹ آئے ایف آف اے اگر پازیٹیو ہے تو ایف آف بی نیگیٹو آئے تاکہ ان کا جو پروڈکٹ ہے وہ نیگیٹو ہو سو اس طرح سے ہم اس کو بائیسیکٹ کرتے جاتے ہیں a plus b divided by two پھر جو اس کو دوبارہ ہم اپنا نیا انٹرول بنائیں گے a and a plus b by two اور اس کو ہم کنٹینیوس پروسیجر رکھیں گے till we find the root that means the non linear equation میں جب اس ویلیو کو سبسٹیچیوٹ کریں تو وہ اپروکسیمیٹلی زیرو ویلیو آئے to the tolerance level that we want or to the level of approximation that we want اسی طرح سے پھر ہم نے ریگولر فالسی میتھڈ بھی ڈسکس کیا تھا ریگولر فالسی میتھڈ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ we try to find an interval جس انٹرول میں جو اس میں ایسی روٹ اپروکسیمیشن ہم لیتے ہیں جو کہ ایگزیکٹ روٹ کے کافی کلوز ہوتی ہے تو اس پوزیشن سے ایک ویلیو کو ہم سبسٹیوٹ کرتے ہیں ایکویشن میں اور اس کے بعد اس کو ریٹریٹ کرتے ہیں دوبارہ again by this procedure of f of a calculate f of first interval f of second interval اگر وہ بی ہے f of b and then we try to see کہ اس میں اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے تو ہم نے اس طرح سے لینا ہے ان دونوں روٹس کو کہ وہ اپوزٹ سائنس کے ہوں we continue this procedure till we reach the approximation approximate solution of the equation یہ دونوں میتھڈ جو ہم نے ڈسکس کیے uh, جیسے میں نے ابھی uh, آپ کو بتایا کہ in each case we have to consider an interval or that is why we uh, classify these two methods as bracketing methods کہ اس میں ہم انٹرول کو بریکٹ کرتے ہیں کچھ ایسے میتھڈز بھی ہیں جس میں انٹرول uh, کو بریکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ اوپن انٹرول ہیں we can choose any suitable or appropriate value as an approximate value to the root of the equation لیکن ان دونوں میتھڈز میں اپروکسیمیٹ uh, ویلیو uh, ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ان اے گیون انٹرول تو اس لیے یہ بریکٹنگ میتھڈ uh, کہلاتے ہیں تو یہ ان کی موٹی موٹی باتیں تھیں یہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں جس میں ہم اٹریٹو میتھڈ اور نیوٹن راپسن میتھڈ ڈسکس کریں گے بہت اور امپورٹنٹ مگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا نیوٹن راپسن میتھڈ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے بہت زیادہ یوزفل ہے تو اس پر زیادہ فوکس کیجیے لیکن iterative method is just as useful جی ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ پھر regula falsi method bisection method method of false position بھی ہم نے بات کی تھی ٹھیک ہے اس کے اندر کیا کہا تھا ریگولر فالسائی میتھڈ میں یا فالس پوزیشن میں here we choose two points x n and x n minus one such that f x n and f x n minus one are of opposite signs یہ خیال رکھیے گا کہ یہ جو دونوں ویلیوز ہیں نا دونوں پوائنٹ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ انٹرویل کے دونوں ایکسٹریم پہ یہ اپوزٹ سائن کی ہونی چاہیے intermediate value property suggests that the graph of y اب یہ اس پہ جب ویلیوز ہم نے یعنی ہم نے کہا کہ یہ دونوں اپوزٹ سائن کی مطلب یہ گراف کراس کرتا ہے ان دونوں پوائنٹس کے بیچ کے اندر جو روٹ ہے وہ لائی کرے گا یہ طریقہ کار تھا اس کے بعد ہم نے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے بتاتے ہیں کہ اس ایگزامپل میں کیا ہے کہ using regula falsi method find the real root of the following equation correct to three decimal places equation کیا ہے آپ کے پاس یہ ایک اکویشن ہے اس کو آپ نے سالو کرنا ہے اس کو سالو کرنے کے بعد ایکس کی ویلو uh, معلوم کرنی ہے اور اس کو ہم کیسے سالو کرنا چاہتے ہیں ہم ریگولر فالسی میتھڈ کے ساتھ سالو کریں گے آپ بڑی آسانی سے کر لیں گے میں کوکلی کرتا ہوں کیونکہ we have to go very quickly to دیشن میتھڈ تو جناب دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے سالو کیا وہی چیز ہے کہ let f x equal to x log of x to the base ten minus one point two ٹھیک ہے نا x log of x to the base ten minus one point two اب ہم کیا کریں گے دونوں پوائنٹ پہ اس کی ویلو معلوم کریں گے کس کی ویلو معلوم کریں گے ایف ایکس کی ایف ٹو معلوم کیا ہمارے پاس آیا minus zero point five nine seven nine f of two is equal to minus zero point five nine seven nine ہمارے پاس جو پہلی کنڈیشن ہے وہ سیٹسفائی ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا روٹ ان دونوں کے درمیان کہیں پہ لائی کرے گا یعنی دو پوائنٹس آپ کے پاس آ گئے تھری ہے تو ان کے درمیان کہیں اس کا روٹ لائی کرے گا ٹھیک ہے جی فرسٹ اپروکسیمیشن فارم اب وہی ہم نے جو فارمولا لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا ڈاکٹر صاحب یہی فارمولا تھا نا ہمارے پاس بالکل اس جی۔ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا میں اس کو جلدی سے بتا دوں جی، جی، ہاں یہ ہمارے ہمارے پاس پاس ہے ایکس کی ویلو آ جائے گی two two point seven seven zero nine اس کو کیلکولیٹ کر لیجیے گا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کاپی پینسل لے کے بیٹھے آپ نے کیلکولیٹ شاید مجھ سے پہلے کر لیا ہوگا تو جی ٹھیک ہے ایکس تھری کی ویلو آ گئی two point seven two zero nine seven اور ایف ایکس تھری کے آگے آپ کے پاس that is equal to minus zero point zero one seven one three f x three is equal to minus zero point zero one seven one three یہ جناب آپ کے پاس ایف ایکس تھری آ گیا آگے چلتے ہیں اس کو لے کے since f x two and f x three are of opposite signs the root of f x zero lies between x two and x three یہ جناب آپ نے کیا اس سے ایسرٹین کر لیا کہ ایکس ٹو اور ایکس تھری کے درمیان اس کا روٹ لائی کرے گا نا the second approximation is given by اب سیکنڈ اپروکسیمیشن کی طرف آ گئے سیکنڈ روٹیشن کی طرف جا رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے پہلے ہم نے ایکس تھری کیلکولیٹ کیا تھا ایکس ون ایکس ٹو ہمارے پاس دیا ہوا تھا اب یہاں پہ ہم ایکس فور کو اپروکسیمیٹ کریں گے نا x four is equal to x three minus x3 minus x2 divided by fx3 minus fx2 into fx3 یعنی کہ x4 is equal to x3 minus x3 minus x2 divided by fx3 minus fx2 into fx2 اس کو کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس جواب کیا آئے گا جواب آئے گا جناب 2.7402 یہ آپ کے اسکرین پر بھی ہے تو چیک کر لیں دیکھ لیں خود بھی کیلکولیشن کر لیں یا مائٹ بی پاسبلٹی کہ ہم میں نے کسی جگہ پہ کیلکولیشن میں شاید غلطی کر دی ہو اسرٹن کر لیں شیور کر لیں کیونکہ نومیریکل انسس پڑھ رہے ہیں یہاں پہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے f x four is equal to minus three point eight nine zero five into ten to the power minus four یہ جناب آپ کے پاس آیا تو یہ جب آپ کے پاس آیا تو ہمارے پاس آنسر کیا ہے the root of the given equation correct to the three decimal places is 2.740 جناب یہ آپ کے پاس جواب آ گیا اس کو دیکھ لیں چیک کر لیں کہ اس کا جو روٹ ہے یا سولوشن ہے 2.740 point seven four zero three decimal places ہیں اگر زیادہ ڈیسیمل پہ جانا چاہ پڑا تو آپ آگے بھی جا سکتے ہیں آسان تھا مشکل تو نہیں تھا اب آتے ہیں جناب اصلی جی ڈاکٹر صاحب آج کے لیکچر جی۔ پہ یہ میتھڈ آف اٹریشن میں نے بڑی جلدی سے ان کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو ہم نے ریگولر فالسی میتھڈ ہے یا میتھڈ آف فالس پوزیشن کے بارے میں ایک ایگزامپل کی تھی اور اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ میتھڈ آف اٹریشن تھوڑا سا ایک جنرل بتا دیں پھر then we'll go step by step جی میتھڈ آف اٹریشن میں ہم بیسیکلی یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اگین نان لینئر اکویشن ہمیں دی گئی ہے اور اس کیس میں جو پہلے دو کیس ہم نے کیے یا ڈسکس کیے جس میں ایک بائی سیکشن میتھڈ ہے اور دوسرا ریگولر فالسی میتھڈ تھا یا میتھڈ آف فالس پوزیشن تھا دونوں میں انٹرول گیون تھا جس میں ہم نے روٹ سرچ کرنی تھی اس ایکویشن میں we will choose an appropriate point by writing the equation f x equal zero as x equal to باقی ساری ٹرم ایکویشن کی ہم دوسرے اینڈ پر لے جائیں گے and we will try to follow this equation کے x in terms of all the rest of the terms میں ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے پھر ایک آربیٹری ویلیو دے کے جو ہمارے خیال سے روٹ کے ایکچوئل روٹ کے قریب ترین ہوگی uh, اس کو دے کے ہم اس کی ویلیو معلوم کریں گے اور پھر اس کو ریٹریٹ کریں گے اس کو دوبارہ سبسٹیچیوٹ کریں گے اکویشن میں and we will continue doing that until we get the desired solution تو یہ ان پرنسپل اس کی میتھڈالوجی ہوگی اس بات کو ہم آپ کو سمجھائیں گے by discussing further this algorithm of this and then by demonstrated by یا illustrated by discussing an example thank you یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میتھڈ آف اٹریشن ہے جس کے اندر ہم اٹریٹ کرتے جائیں گے اور کیا کریں گے سب سے پہلے f x is equal to zero کو ہم نے ایسے لکھنا ہے کہ ایک طرف ایکس ہے x equal to something آ جائے یہی چیز یہاں پہ ایکسپلین کی گئی ہے کہ method of iteration can be applied to find a real root of the f x to zero by rewriting the same in the form جناب یہ آپ کے پاس ہے x equal to five x یعنی کہ ایک طرف ایکس لکھنا ہے باقی ساری چیزیں دوسری طرف لے کے جانا ہے what we are doing we are trying to write اور rewriting f x equal to zero in the form x equal to five x یعنی ایک طرف ایکس رکھ لیں باقی سب چیزوں کو دوسری طرف لے جائیں اب ہمارے پاس یہ ایک اکویشن ہے کہ f x is equal to cos x minus two x plus three is equal to zero ٹھیک ہے نا ایف ایکس ٹو زیرو کیا چیز دی ہوئی آپ کے پاس cos x minus two x plus three to zero یہ کیسے لکھ سکتے ہیں x equal to half cos x plus three x کو ایک طرف رکھ لیا اور باقی ساری چیزوں کو ہم نے دوسری طرف رکھ دیا اب اس کو ہم کیسے سالو کریں گے اس کو سالو کرنے کا طریقہ کار کوئی نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا آپ کو جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایک پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ایکس ایگل ٹو زیرو کر لیں اور دوسری سائڈ کو بھی ایگل ٹو زیرو کر کے ہم سالو کریں کیا یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے جی اس کو بھی دیکھتے ہیں لیٹس ٹرائی ٹو کم ہمارے پاس کیا ہے لیٹ ایکس از اکولشن کوئی ہم نے بتایا ابھی اپروکسیمیشن اب ہم نے کہا کہ ہم نے انیشیل اپروکسیمیشن آپ نے سپوز کی اس کے بعد سیکنڈ دیکھیں گے پھر تھرڈ دیکھیں گے پھر فورتھ دیکھیں گے یہ جناب ہے پہلی چیز کیا ہے آپ کے پاس اسٹارٹ کرنا ہے x equal to five x پھر آپ نے کیا کہا کہ سب سے پہلے اپروکسیمیشن ایکس ناٹ ہے تو اس کی ویلو آپ نے کیلکولیٹ کر لی فائیو ایکس ناٹ آپ کے پاس آ جائے گا تو سیکنڈ اپروکسیمیشن کیا آئے گی x one is equal to five x not third approximation کیا آئے گی آپ کے پاس x two is equal to five x one تو نیکسٹ کیا ہوگی ایکس تھری اگر آپ نے کرنا ہے that will be equal to five x two پھر کرنا ہے x four is equal to five x three and so on so forth تو لاسٹ میں آپ کے پاس کیا جائے گا x n plus one is equal to five x n یہ صحیح ہے یا غلط ہے کیوں ڈاکٹر صاحب کچھ غلط نہیں ہے یہ صحیح ہے اور میتھڈالوجی یہی ہے یہ اس کا بیسک الگوریدم ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا آپ کو کہ ہم نے پہلے جو اکویشن ہے اس کو x is equal to all the rest of the term of the equation ہم نے لکھ لیا میں تھوڑا سا اس پر واپس لے جانا چاہوں گا ڈاکٹر تو یہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس ایکویشن کو ہم نے cos x minus two x plus three equal to zero کو پہلے ٹو ایکس دوسری سائڈ پر لے گئے اور پھر ٹو سے ڈیوائڈ کیا تو we obtain is equal to half cos x plus three اس کو ہم نے نام دیا فائیو ایکس کا اب اس میں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ہم نے ایکس کو جسٹ ون ایکس اور لکھنا ہے اور اسے ہم نے فائیو ایکس کہنا ہے تو اس کے ایک سے depending upon the nature of the equation ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہو گئے آپ میری بات سمجھ گئے ہو کہ یہاں سے ہم نے ایکس کو لکھ لیا as half cos x plus three اسی کو ہم لکھ سکتے تھے as cos inverse x is equal to cos inverse two x minus three یہ بھی لکھا جا سکتا تھا تو کئی طریقے ہو سکتے ہیں ہم نے سب سے آسان طریقہ یوز کیا اور ہم نے اس کے بعد جو الگوریدم ہے x is equal to five x پھر ہم نے ایک ایک ویلیو کوئی سبسٹیچیوٹ کی اگر suppose the value of the real root is x is equal to a اور ہم یہ اسیوم کرتے ہیں x equal to x i اس کی ایک فرسٹ اپروکسیمیشن ہے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ایکس ناٹ یا ایکس ون اور اس سے سبسٹیچیوٹ کر کے فائیو آف ایکس کی ویلیو معلوم کرتے ہیں پھر جو ویلیو اس سے آ جائے وہ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہوگا اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے تیسری بار ریپیٹ کریں گے اور we will continue doing that until we reach x n plus one جو کہ اس کی ہمیں اپروپریٹ ویلیو یا ڈیزائرڈ ویلیو ہے اور وہ جب آ جائے تو that what we call as the solution تو سولوشن کا ٹیسٹ کیا ہے سولوشن کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اکویشن جو بھی ہمیں گیون ہوگی f x equal to zero وہ جب ہم ایکس کی ویلیو سبسٹیوٹ کریں گے تو وہ زیرو آنی چاہیے تو پرہیپس وہ ایگزیکٹلی اکولی زیرو تو نہیں آئے گی لیکن اپروکسیمیٹلی اگر زیرو آ جائے to the desired number of decimal points آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا سولوشن ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک ہے اس کو ہم آگے ایگزامپل لے کے چلتے جی آگے چلتے ہیں جناب یہ میں ڈسکس کر رہا تھا اس وقت آپ کو آپ کے ساتھ کہ x one is equal to five x not x two is equal to five x one اور x n plus one is equal to five x n یہ خیال رکھیے گا کہ x n plus one is equal to five x n اب ایک ڈیفینیشن ہے یہاں پر ہمارے پاس اس ڈیفینیشن کو پڑھ لیں دیکھ لیں اسکرین پہ بھی آپ کے پاس آئے گی کیونکہ ڈیفینیشن تو وہی ہوتی ہے اسی طریقے سے اسی اسپرٹ میں ہم نے دیکھنا ہے ورڈس اس کے اندر زیادہ ہیئر پیئر کی گنجائش نہیں ہوتی ہے let x i be this sequence obtain by given method and let x equal to a denotes the root of the equation f x equal to zero then the method is set to be convergent if n o leave limit n tending to infinity x n minus a whole modulus is equal to zero یعنی بیسیکلی ہم کیا ڈیفائن کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو سیکوینس ہے یہ سیکوینس کنورجنٹ ہے یا ڈائیورجنٹ ہے تو اس کی ایک ڈیفینیشن ہم نے ہے کہ limit to infinity x n minus a four modulus اگر یہ آپ کے کے پاس زیرو برابر آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو سیکوینس ہے وہ کنورجنٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ کنورجنٹ کی اس لیے بات کر رہے ہیں کہ آپ جب روٹ دیکھنے جائیں تو جس انٹرول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ کنورج ہو بھی رہا ہے یا کہ یہ ڈائیورٹ ہوتا جا رہا ہے آپ نے فوکس کرنا ہے آپ نے اس جگہ لے کے آنا ہے تاکہ آپ کے پاس کوئی اس کا ایک سولوشن پورا آ سکے تو یہ ہم نے ڈیفینیشن لی اس کے بعد ایک چھوٹا سا تھیورم ہے وہ تھیورم ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کو دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ تھیورم ہے کیونکہ اسی کے بیسس پہ ساری چیزیں آگے چلیں گی کیا تھیورم ہے suppose x is is equal equal to to a a root of f x zero یعنی کوئی آپ کے پاس ایک نان اکویشن دی ہوئی ہے اور اس کا جو روٹ ہے وہ سپوز کیا ہے وہ that x x x equal equal to to a which can be written as is g یعنی میں نے بتایا تھا میں نے لکھ لیا چیزیں اس میں لیں کیا ہے کہ جی ایکس اور جی ڈیش ایکس کنٹینیوس ہیں ٹھیک ہے خیال رکھنا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس جو ویلوز ہیں نا ساری کی ساری یہ ساری کی ساری اسٹرویل کے اندر لائی کرنی چاہیے تو پھر کیا ہوتا ہے جناب دین پروسیس ڈیفائنڈ بائی یہ جو آپ نے چیک کیا تھا جس میں بتایا تھا آپ کو x n plus one is equal to five کیا تھا یہاں پہ میں نے جی لکھا ہوا ہے converges to to the the root if if and only initial chosen approximation x not belongs i نہیں بتا رہے کہ یہ پتا ہونا چاہیے تاکہ اس کو ہم بہت جگہ استعمال کریں گے تو کیا کرنا ہے کسی جگہ سے ایکس ناٹ سے معلوم کرنا ہے اس طریقے کار کو لیتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے ایگزامپل سالو کرنی ہے ڈاکٹر صاحب یہ ایک ایگزامپل ہے اس میں کیا کہا ہے use the method of iteration to determine the real root of the equation e to the power minus x is equal to ten x correct to four decimal places اب ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے e to the power minus x is equal to ten x تو ہم کیا کریں گے ہم وہی کریں گے جو ابھی آپ نے بتایا ہے دیٹ از کہ اکویشن جو ہمیں گیون ہے وہ ہے e to the power minus x equal to ten x اس میں ہم we will try to write it as x is equal to all the terms that are given جو بھی ریمیننگ ہو اور اس کیس میں وہ آ جائے گا x is equal to one by ten into e to the power minus x اب یہاں پر ہم نے uh, کوئی آربیٹری ویلیو ایکس کی کیلکولیٹ لینی ہے اور اس کو اٹریشن دینی ہے الگوریدم کو x one x two x three we will continue to find it till we reach the appropriate value لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ تھیورم اپلائی کر کے جس میں g dash x modulus is less than one کو بھی ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ لیس دین ون رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک یہ تھیورم میں کنڈیشن اپلائی ہے کی ہوئی ہے کہ فنکشن اور اس کا ڈیریویٹو کنٹینیوس ہو during that during the given interval یہ کنٹینیوٹی اس لیے ہے کہ فنکشن ڈفرینشیبل اس وقت ہوگا جس وقت وہ کنٹینیوس ہوتا ہے اگر وہ کنٹینیوس نہیں ہے تو پھر ڈفرینشیبلٹی بھی انشورڈ نہیں ہے تو کیونکہ ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ g dash x modulus is less than one اس لیے اس کی کنٹینیوسی کنٹینیوٹی کا ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ اس کی ڈفرینشیبلٹی بھی انشور ہو جائے تو we need to check that g dash x modulus is less than one and at the same time and then we will do the iteration تو اٹریشن کے لیے we will write this equation power minus x تو فائیو آف ایکس کا جو کردار ہے وہ یہ term one by ten e to the power minus x کرے گی اور فار ایگزامپل ہم اپنی پہلی ٹرم لے لیتے ہیں اچھا یہاں کوشچن لکھا ہوا ہے دیا ہوا ہے کہ the answer should be correct to the four decimal places تو یہ جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں نے آپ کو بتایا کہ جو اکویشن کا سولوشن ہے that only means that when we substituted in the equation the equation should go as the value that is approximately equal to zero تو اگر یہ فور ڈیسیمل پلیسز تک ہے تو ہمارے پاس فور ڈیسیمل پلیسز تک زیروز آنے چاہیے اس کے بعد جو مرضی آتا رہے نان زیرو ہو کچھ ہو وی آر ناٹ بادرڈ تو یہ ہمارا لیول آف ٹالرنس ہوگا اور ہم نے اس وقت تک اپنی اٹریشن کو کنٹینیو کرنا ہے ٹل وی ریچ دس کنڈیشن یہ جو ریکوائرڈ کنڈیشن ہے تو وہ سولوشن ہوگا جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا اسی کو دوبارہ سے میں سلائڈ کے ذریعے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیا آپ کے پاس سولوشن ہے f x equal to e to the power minus x minus ten x equal to zero اس کو ہم نے کیا کرنا ہے f zero is equal to one and f one is equal to minus nine point six three two one since f0 is is is less than f1 numerically, the the the root near to to x equal 0. Now we shall rewrite given equation in form, doctor صاحب نے آپ آپ آپ کو کو بتایا یعنی کہ کیا کیا ہو گیا گیا کے کے پاس پاس اب آ اس ڈیفرینشیٹ کریں گے سمپل سی بات ہے کا کیا ہوتا ہے تو فائیو ڈیش ایکس کا ماڈلس لیں گے آپ تو آپ کے پاس کیا جائے گا that will be equal to one by ten eight to the power minus x that will two over the power x اس کی ویلو دیکھیں تو یہ آپ کے پاس کیا گیا لیس دین ون آ گیا فار آل ایکس ان ٹھیک ہے جو بھی ویلو آپ اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں گے تو یہ دیکھیں اس کی ویلو کیا آئے گی آپ کے پاس لیس دین ون آیا وہ جو تھیور میں نے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ اپلیکیبل ہے یعنی کہ اسی کنڈیشن ساری سیٹسفائی ہوتی ہیں تو ہم آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے جناب has the method of iteration can be applied نے بتایا تھا آپ کیا لیا تھا ہم نے لیا تھا تو ہمارے آ گیا minus zero point zero nine five one six second stage میں کیا کریں گے جی، اپروکسیمیشن ول بی آپ کے پاس کیا آ گئی x two equal to five وہ کیلکولیٹ کر لیں آپ نے ایکس ون ابھی آپ نے معلوم کیا ہے x two is equal to five x one یعنی value of that function at the point x one معلوم کر لیں پھر آپ ایکس تھری معلوم کر سکتے ہیں پھر ایکس فور معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سمپل سی کیلکولیشن ہے تو آپ کے پاس ایکس ٹو جو آ جائے گا آپ کے پاس zero point zero zero eight six nine x three is equal to zero point zero nine one three four nine similarly f x three اس کی ویلو آپ کے پاس موجود ہے دی ہوئی ہے دیکھ لیں اسکرین کے اوپر x four is equal to five x three وہ آپ کے پاس آ گیا zero point zero nine one two seven four f x four is equal to two point seven five seven eight four into ten to the power minus five تو آپ کے پاس کیا آ گیا required root is zero point zero nine one three یہ جناب آپ کے پاس جواب آ گیا یہ ہم نے ڈفرینٹ ڈفرینٹریشن کی تھی اور وہاں سے اس کی ویلیو کیلکولیٹ کی تھی کوئی پرابلم تو نہیں آیا لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کر دیا آپ کی اسکرین پہ موجود ہے میں نے بتا دیا تو probably it should be very clear to you کہ کیسے سالو کرتے ہیں ایٹریشن میتھڈ سے ونس اگین کیا کریں گے کوئی آپ کے پاس ایف ایکس ٹو زیرو دیا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے x two five x form کے اندر کر لیں گے اسٹارٹ کریں گے انیشیل اسٹارٹنگ پوائنٹ سے کوئی بھی پوائنٹ لے لیں اس کے بعد سپوز کریں ایکس ناٹ ہے تو آپ کے پاس ایکس ون آ جائے گا five x naught x two آ جائے گا five x one and so on so forth x n plus one is equal to five x n آ جائے گا اور وہاں سے دیکھ لیں کہ جو جہاں تک جتنی ایکوریسی تک آپ کو ریزلٹ نکالنا ہے اب یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں دیکھنے میں تو بڑی آسان سے ٹریول سی ہوتی ہیں لیکن جب ایکویشن زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں تو آسانی سے سالو نہیں کیا کی جا سکتی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا اچھا سا ایک کمپیوٹر پروگرام لکھنا ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ کرنا ہے کہ کوئی اچھا سا کمپیوٹر پیکج ڈھونڈنا ہے جس کو سالو کر سکتا ہے بڑے اچھے اچھے پیکج موجود ہیں دیکھیے گا ہم بھی آپ کو کسی وقت بتائیں گے ان پیکیجز کے بارے میں جو ان کو سالو کرتے ہیں اور موقع ملے گا تو ان کمپیوٹر کے ذریعے اس کو سالو کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ آپ ویلیوز دے دیں اور اس کو سالو کریں تو کتنی جلدی آپ کے پاس جواب ہو جاتا ہے یہ ٹریشن میتھڈ کی خوبی یہی ہے اس کی جو بہت اچھا یہی ہے کہ آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں انٹو اے کمپیوٹر پروگرام جو کہ آپ کے لیے بڑا آسان ہو سکتا ہے آگے چلتے ہیں ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل موجود ہے وہ ایگزامپل کیا ہے find a real root of the equation f x x x two plus square minus one is equal to zero یہ جناب آپ کے پاس اکویشن ہے ڈاکٹر صاحب اس کو ہم کئی طریقے سے سالو کر سکتے ہیں آپ کیسے سجیسٹ کریں گے کئی طریقے ہیں اس کو کرنے کے کہ ہم ایکس کیوب کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ رکھیں اور باقی ٹرمز یعنی ایکس اسکوائر مائنس ون کو دوسرے سائڈ پر لے جائیں تو وہ ہو جائے گا x cube is equal to minus x square plus one اور پھر وہاں سے ان کا کیوب اور ٹیکنگ کیوب اور بہت سائڈ لے لیں تو تب بھی ہمیں ایکس مل جائے گا the other methodology that we will is کہ ایکس اسکوائر کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ رکھیں اور ایکس کیوب مائنس ون کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں اب اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں یہ چوز کرنا پڑتا ہے دیکھیے ہمارے پاس for example at this moment دو آپشنس مینی اکویشن دو سے زیادہ ہو سکتے ہیں یہاں پر دو آپشنز ہیں کہ ہم ایکس کیوب سے ہم ایکس کی ویلو ڈیٹرمن uh, کر سکتے ہیں ایکس اسکوائر سے بھی ڈیٹرمن کر سکتے ہیں دی پرابلم از کہ بعضوں سے اکویشن کا سولوشن جو ہے وہ کنورج نہیں کرتا ایزیلی بلکہ ڈائیورج کرتا ہے اور دوسری سائڈ سے وہ کنورج کرتا ہے تو ہم نے وہ چوز کرنا ہے کہ جس سے ہمیں سولوشن آسانی سے اور جلدی سے مل جائے تو انفیکٹ تھیوریٹیکلی تو ہمیں دونوں طریقے اٹیمپٹ کرنے چاہیے اور پھر اس میں جس میں سے ہم زیادہ سکسیزفل ایزیلی ہو جائیں اس کو ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تو فار اے مومنٹ مسئلہ میں پرپوز کرتا ہوں کہ ایکس اسکوائر کیونکہ اسکوائر روٹ نکالنا آسان ہوتا ہے تو ہم ایکس اسکوائر کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈاکٹر صاحب رکھیں اور باقی ٹرمز کو رائٹ ہینڈ سائڈ پر لے جائیں اور پھر اس سے ہم ایٹریشن میتھڈ جو ہے اس کو اپلائی کریں تو سلائیڈ کے ذریعے اگر آپ انہیں اور ایلیبوریٹ کر دیں تو جو بچے ذرا زیادہ آسانی سے پک کر لیں گے ہم نے کیا کرنا ہے ایٹریشن میتھڈ کو اپلائی کرنا ہے سولوشن میں کیا ہے آپ کے پاس سب سے پہلے وہی کرنا ہے کہ آپ نے f zero is is is equal equal to to minus one one one f which shows that there a real root between x equal to zero and x equal to one یہ ہم نے وہی طریقہ کار کہا کہ اسٹارٹ کر کے دیکھ لیا ایکس اکول ٹو زیرو اور x equal to 1 آپ کے پاس آ گیا اب کیا کرتے ہیں ہمارے further to find the real root we rewrite the equation in the form x square into x plus one is equal to one doctor صاحب نے ایک طریقہ کار بتایا تھا ایک اور طریقہ کار یہاں پہ آ گیا کیا ہے ایکس اسکوائر کامن نکال لیں x plus one is equal to one یا x equal to one over under root x plus one یہ آپ کے پاس فائیو ایکس آ گیا فائیو ایکس کیا آ گیا one over under root x plus one آپ ایسے کر سکتے ہیں دو طریقے کا ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھے اس, اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اب کیا ہے جناب آپ کے پاس دیئر فور اب یہ x equal to one over under root x plus one ہے فائیو ڈیش ایکس کیا گیا آپ کے پاس is equal to minus one over two into x plus one to the power three by two اب کیا چیز ہمارے پاس we note that five dash x is less than one یعنی اس کی ویلو کیلکولیٹ کر لیں ایبسلوٹ ویلو آپ کے پاس لیس دین ون آئے گی ٹھیک ہے اوپر ون ہے باقی ساری چیزیں نیچے for all x in the interval zero and one ٹھیک ہے نا یعنی وہ کنڈیشن جو ہے وہ ہمارے پاس سیٹسفائی ہو گئی کون سی والی five dash x less than one یہ جو تھیورم میں ہم نے جی ڈیش ایکس کہا تھا has method of iteration is applicable here اب وہی اسٹارٹ کریں گے کون سا والا جس میں کہا تھا x one is equal to five x naught x two is equal to five x one and so on so forth اب اسٹارٹ کہاں سے کیا x naught is equal to one لے لیا ہم نے اور پھر ہم نے ایکس ون کی ویلو معلوم کی پھر ایکس ٹو کی معلوم کی پھر ایکس تھری کی معلوم کی x four x five x six ٹھیک ہے یہ آپ کے اسکرین پہ موجود ہے x one x two x three x four x five ان کی ویلیوز ہیں اسی طریقے سے ہم نے کارسپونڈنگ ویلیو کس کی کیلکولیٹ کر لی f x one f x two f x three and so so forth f x six تو جہاں تک ہم نے کیلکولیٹ کرنی تھی ہم نے کیلکولیٹ کر لیا فور ڈیسیمل پلیسز تک اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا x six is equal to zero point seven five four nine تو ریکوائرڈ روٹ آپ کے پاس کیا گیا zero point seven five four nine تو یہ جناب چیزیں ہیں سمپل سی چیزیں ہیں کیلکولیٹ کر کے دیکھیں لیکن مزہ اس وقت آئے گا جب ایک اچھا سا کمپیوٹر پروگرام لکھیں گے اور اس کے اندر ویلیو ڈالیں گے اب مجھے پتہ نہیں آپ کس میں ایکسپرٹ ہیں آپ تو سب میں ایکسپرٹ ہیں آپ تو بیسک میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ سی پہ بھی لکھ سکتے ہیں سی پلس پلس میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھا سا پیکیج ہے تو اس کو سالو کر کے دیکھیں بڑا ہی مزہ آئے گا لیکن اس سے پہلے پہلے وہ جو آپ کے پاس پینسل کاغذ موجود ہے پینسل کاپی موجود ہے سالو کریں گے تاکہ لاجک پتہ چلے نا کہ ہو کیا رہا ہے کمپیوٹر پیچھے کیا کر رہا ہے کمپیوٹر کو تو آپ نے بتانا ہے وہ تو ایک ڈم مشین ہے جس طریقے سے آپ بتائیں گے اس طریقے سے کرتا رہے گا اگر آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں تو کمپیوٹر کو ایجوکیٹ کریں اور اس سے پھر فائدہ اٹھائیں اسی طریقے سے جیسے جب طوطا ہے نا آپ اس کو سکھاتے ہیں تو طوطا بولنا سیکھتا ہے جب طوطا بولتا ہے تو پھر آپ انجوائے کرتے ہیں کمپیوٹر کو بھی پہلے سکھانا ہے اس کو سکھائیں گے پروگرامنگ کریں گے اور اس کی کیپیبلٹیز کو اوپر لے کے آئیں گے and then you will enjoy اس میں آپ نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا انہیں بتایا سولوشن کا پروگرامنگ کا ساری باتوں کا میں صرف اس میں ان کو یہ ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کوشچن میں پہلے دیا ہوا تھا کہ to find the answer up to four decimal places تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم ایکس سکس کی ویلیو لکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو f six f of x six کی ویلیو آ رہی ہے یعنی ایکویشن میں جب ہم اس ایکس سکس کو سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں point seven five four nine کو تو ایف آف ایکس سکس ہمیں ملتا ہے seven point three eight two nine five into ten to the power minus five that is zero point zero zero zero اس طرح سے ہمیں مل جائے سو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اکویشن کی ویلیو ہے وہ sufficiently close to the zero ہے ٹو دا ریکوائرڈ لیول تو یہ بات بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا جو آبجیکٹو تھا ساتھ میں وہ ہم نے حاصل کر لیا ایٹ دی سکس اٹریشن لیکن اگر ہمیں اور زیادہ کی ضرورت پڑتی ہم اور زیادہ کرتے اگر اس سے پہلے ہی ہمیں آنسر مل جائے تو ہم اس کو پہلے ہی روک دیتے ہیں اور ساتھ میں جیسے کہ ڈیمانسٹریٹ ہوا ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طرح سے اس کو ایلیبریٹ کیا کہ وہ جو اگر جو ڈفرینٹ میتھڈز ہیں ایکس کو لینے کے in terms of x one succeed the other one fails تو ہم کو کو مختلف قسم کے چوائسیز کو ٹرائی کر کے ضرور دیکھنا چاہیے for our understanding so that if we are writing the program for the computer we can write the correct instructions کیونکہ کمپیوٹر کو پتہ نہیں لگے گا کہ کون سا ٹھیک ہے اور کون سا نہیں یہ صرف آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس کو کرنے والے نے فیصلہ کرنا ہے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے تو یہ چیزیں ذرا آبزرو کرنے کی ہیں اور پروگرامنگ کرتے ہوئے سولوشن نکالتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے تو جناب ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے چیزیں بتائی ہیں میں آگے تھوڑا سا اس کو اور فردر لبریٹ کر دوں جی تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے نوٹ ہے ایک چھوٹا سا the given equation can be rewritten in many ways جو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا اسی کو میں دوبارہ سے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ x x square is equal to one minus cube یعنی ایکس از اکول ٹو کیا ہو سکتا ہے آپ کے پاس one minus x cube to the power half اب اس صورت میں آپ کے پاس فائیو ایکس کیا آ گیا one minus x cube to the power half پھر کیا ہوگا then five dash x is equal to three x square over two into one minus x cube to the power half اب فائیو ایکس آپ کے پاس آ گیا three x square divide by two into one minus x cube to the power half یہ آپ کے پاس فائیو ایکس آ گیا نا if you take x two one in interval zero and one then the condition کیا ہوگی اب آپ کے پاس دیکھیں فائیو ڈیش ایکس کیا ہو جائے گا آپ کے پاس انفینٹی ہو جائے گا ٹھیک ہے then the condition five dash x less than one will be violated یعنی یہ اگر آپ نے لے لی اس طریقے سے اگر آپ نے لکھا اس کو تو کیا ہوگا آپ کے پاس جو کنڈیشن ہے five dash x less than one will be violated یعنی وہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہوگی جب وہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہوگی تو آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکیں گے یعنی کہ پریزنٹیشن بھی ایک اچھا طریقہ کار ہے اور یہ خیال رکھیے گا یہ کیسی چیز آتی ہے یہ کمپیوٹر نہیں بتا سکتا یہ صرف اور صرف آپ آپ کا دماغ ہی بتا سکتا ہے کہ کس طریقے سے اس اکویشن کو کس فارم میں لے کے آنا ہے okay you understand I hope کہ یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی کیا کرنا ہے اٹریشن میتھڈ میں پائی ڈیش ایکس لیس دین یعنی اس کا absolute value less than one اور اس کے بعد آپ نے x naught x one x two x three سارے معلوم کرنے اب آتے ہیں امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف ہے یہ ہمارے پاس یہ نیوٹن ریپسن میتھڈ ہے یہ بھی ایک طریقہ کار ہے نان لینئر اکویشن کو سالو کرنے کا ٹھیک ہے نا ابھی آپ کو دو تین طریقہ کار ہم نے بتائے ہیں ابھی ایک نیا طریقہ کار ہے نیوٹن ریپسن میتھڈ ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور اہم میتھڈ ہے اس کو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں سلائڈ کے ذریعے and then I request doctor صاحب to explain little bit further whatever is here Newton Raphson method is a powerful method of finding the real root of an equation in the form f x equal to zero جو بھی آپ کے پاس f x equal to zero ہے یہ ایک طریقہ کار ہے اس کو سالو کرنے کا جو میں نے ابھی سادہ لفظوں میں آپ کو بتایا تھا کیا کرتے ہیں اس کے اندر suppose x naught is an approximate root of f x equal to zero start کرتے ہیں کہاں سے کہ ایکس ناٹ کوئی بھی ایک اپروکسیمیشن ہے جس سے اسٹارٹ کریں گے f x equal to zero equation ہے let x one is equal to x naught plus h where h is small with an exact root of f x equal to zero then f x one is equal to zero ٹھیک ہے نا اب ہم نے یہ کہا ہے کہ ایکس ناٹ آپ نے اسٹیمیٹ کیا ہے بہت کلوزلی اور اس کے ساتھ ایکس ناٹ پلس ایچ ایک نیا پوائنٹ لیا ہے x one is equal to x nought plus h اور اس صورت میں ہم نے کہا کہ یہ ایکزیکٹ ہے تو جب یہ ایکزیکٹ ہے تو اس کا مطلب یہ سیٹسفائی کرے گا دیٹ مینس کہ f x one is equal to zero اور f of x nought plus h should بھی اکول ٹو زیرو اب یہ جو چیز آئی ہے ایکس ناٹ پلس ایچ یہ کسی اور جگہ بھی آئی ہوگی کہیں یاد پڑتا ہے آپ کو ایف ایس سی میں آئی ہوگی شاید کیلکولس میں آئی ہوگی ہو سکتا ہے کہ ڈفرینسیشن میں کہیں کسی جگہ پہ پڑی ہو پڑی تھی جی ہاں بالکل کچھ ٹیلرس ایکسپینشن وغیرہ کی بات چیت ہوئی تھی کچھ ٹیلر تھیورم کی بات چیت ہوئی تھی جس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ایف ایکس پلس ایچ کیا ہوتا ہے f x plus h is equal to f x plus h f dash x plus h square by two factorial f double dash x and so on so forth یعنی کسی بھی فنکشن کو ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں in terms of Taylor series یا اسی کے ساتھ ساتھ ایک میکلورن سیریز بھی آئی تھی اب تو صحیح یاد آ گیا ہوگا یہ ٹیلر سیریز کی ہم یہاں مدد لیں گے اور دیکھیں گے ہم اس کو کس طریقے سے کتنی آسانی سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اپنے ایگزیکٹ ٹور پہ اپروکسیمیشن سے آگے تک لے کے جانے کے لیے وہی چیز ہے f x nought plus h کو ایکسپینڈ کیا کیا ہوگا آپ کے پاس f x nought plus h is equal to کیا ہوگا آپ کے پاس f x nought plus h f dash at x nought plus h square by two factorial f double dash at x nought and so on so forth یہ چیز لکھی ہوئی ہے یہاں پر since h is small we neglect terms containing h square and its higher power اب کیا کیا ہے وہاں پر بھی ہم ایسا کرتے تھے کہ ہم اس کو کیا کرتے تھے وہاں پہ نگلیکٹ کر دیا کرتے تھے آگے اور اس کے بعد تاکہ ہمارے پاس وہ ٹرمپس دو تین ہو جائیں اور اس جی۔ کو ہم تاکہ وہیں پہ سالو جی۔ کر سکیں دو دو ساتھ میں ایک یہ ریزن بھی ہے کہ اگر ایچ اسمال ہم اسیوم کر رہے ہیں تو اٹ از انڈرسٹوڈ کہ ایچ کی ہائر پاور جو ہیں وہ اور چھوٹی ہو جائیں گی ایگزیکٹلی اور ایچ کی تو باقی ہوئی پوائنٹ ون اگر ہے فرض کیا تو پوائنٹ زیرو ون ہو جائے گا جی، بالکل صحیح ٹھیک ہے جناب تو ہمارے پاس کیا چیز آ گئی ہم نے کہا کہ جب اس کو کر دیا تو f f x x nought nought plus h dash is equal to zero یعنی کہ ہم نے جو ایچ اسکوائر ایچ کیو وغیرہ کو نگلیکٹ کر دیا ہمارے پاس ایچ کیا گیا minus f x nought divide by f dash x nought once again the value of h is equal to minus f x nought divide by f dash x nought یہ جناب آپ کے پاس ایچ آ گیا جو آپ کے پاس کہا تھا نا x one is equal to x nought plus h یہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا تھا اپروکسیمیٹ کرنا تھا تو یہ آپ کے پاس جواب آ گیا اینڈ فائیو ایکس این معلوم کیا تھا یہ چیز یہاں پر بھی اس طرح سے کر رہے ہیں کہ پہلی اپروکسیمیشن ہم نے ایکس ناٹ لی ہے دوسری approximation is x one is equal to x nought plus h h کی ویلو ہمارے پاس کیا آئی minus f x nought over f dash x nought تو بہتر اپروکسیمیشن آ گئی x one is equal to x nought minus f x nought divide by f dash x nought اگر آپ نے ایکس ٹو کرنا ہوگا میرا دماغ اس وقت تیزی سے چل رہا تھا اور زبان اس کو ساتھ نہیں دے رہی تھی تو ایکس ٹو اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو ایکس ٹو کیا ہو جائے گا x one minus f x one divide by f dash x one اسی طریقے سے ایکس فور اگر کیلکولیٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا that will be equal to x three minus f x three divide by f dash x three یہ جناب ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے کس طرح سے اسٹارٹ کر کے آگے جاتے جائیں گے یہ نیوٹن ریپسن میتھڈ ہے وہی چیز جو ہم نے وہاں پہ کی تھی نا x n plus one is equal to five of x n یہی چیز ایگزیکٹلی exactly یہاں پر کہی ہے is still better in successive approximation x2, x3 and so on and so forth xn can obviously be obtained from the iteration formula. یعنی کہ ابھی میں نے بتایا تھا کہ پہلے ایکس ون کے بتایا تھا پھر ایکس ٹو بتایا ایکس تھری بتایا ایک جنرل فارمولا جو نکل آیا وہ کیا ہے x n plus one is equal to x n minus f of x n divide by f dash of x n یہ ہمارے پاس نیوٹن ریپسن فارمولا آ گیا یہ جناب نیوٹن اور ریپسن صاحب نے مل کے ہی بنایا تھا یہ پہلے نیوٹن نے بنایا تھا پھر بعد میں ریفسن نے بعد میں ریفسن نے اس کو امپروو کیا یا دونوں نے انڈیپینڈنٹلی بنایا بہرحال اس کا نام نیوٹن ریفسن میتھڈ کہلاتا ہے اور اکثر ویسے زیادہ پاپولرلی نیوٹن میتھڈ ہی کہلاتا ہے کئی لوگ ریفسن کا سم ٹائم نام ہی نہیں لیتے نیوٹن اتنے اسٹرانگ نیوٹن پرسنالٹی ہے زیادہ مشہور جی اس کو ایکسپلین اور فردر کر دیں ایک دفعہ بچوں کے لیے تاکہ یہ چیزیں ان کو جی میں ڈاکٹر صاحب نے ٹیلر سیریز کی ہیلپ لے کے اور جس طرح سے ایکچولی یہ ڈرائیو کیا گیا اس کو کافی الیبوریٹ کر کے آپ کو بتایا کہ اس سے یہ فارمولا بنا اور to to be able find a good approximation solution of a non linear equation تو ہم نے ایکس کی ویلیو معلوم کرنی ہے so that that equation becomes equal to zero when the determinant value is substituted تو اس کے لیے جو نیوٹنس فارمولا ہے اور یہ اپروکسیمیشن ٹیلر سیریز کی ہیلپ سے ڈیوائز کی گئی اور وہ آتا ہے x n plus one is equal to x n minus f of x n divided by derivative of f at that point x n تو اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں اور ریٹریٹ کریں تو یہ بہت کامیاب فارمولہ ثابت ہوا ہے in a number of cases in spite of some problem لیکن بہرحال جنرلی زیادہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا ریپڈلی کنورج ہوتا ہے تو اس کا جو کنورجنس ریٹ ہے وہ بہت ریپڈ ہے ہوا یہ ہم نے آپ کو تین چار میتھڈ ابھی تک جو ڈسکس کیے ہیں ان میں جیسے بائیسیکشن میتھڈ تھا پھر اس کے بعد اٹریشن میتھڈ ہے ریگولر فالسی میتھڈ ہے تو یہ میتھڈ لینئر میتھڈ کہلاتے ہیں یہ لینئرلی کنورج ہوتے ہیں جبکہ نیوٹن میتھڈ جو ہے وہ بہت تیزی سے روٹ کی طرف کنورج ہوتا ہے اور اسے عام طور سے کہا جاتا ہے in fact it can be shown کہ یہ سیکنڈ آرڈر آف کنورجنس اس سے ہوتی ہے یعنی یہ آپ اس سے اگر باقی بائی سیکشن میتھڈ میں sometimes I have seen some questions ساٹھ ساٹھ سو سو اٹریشنس کرنی پڑتی ہیں to arrive at the result لیکن اس میں چار پانچ بار آپ اٹریشن کریں آپ کو سولوشن مل جاتا ہے سم ٹائمز ایون ارلیئر تو اس لیے جو میتھڈ ہے نیوٹنز میں بہت پاپولر ہے امنگ دا میتھمیٹیشینس اور اسے بہت کامیاب میتھڈ سمجھا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب اس کے الگوریدم کو آگے لیتے ہیں آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بھی بات کی ہے کنورجنس کی جو آپ نے کہا کہ سیکنڈ آرڈر میں کنورج کرے گا میرا تو خیال نہیں تھا کہ اس کو ہم کور کریں گے لیکن اب آپ نے جب ذکر کر دیا ہے جی۔ تو انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہم فوکس کریں گے وہ اس میں بھی چیز ڈال دیں گے کہ کس طرح سے کنورج کرتا ہے گو جی۔ کہ تھوڑا سا ثقیل ہوگا لیکن ہاں، ہم کوشش کریں جی ٹھیک ہے نا تو ان شاء اللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے یعنی کنورجنس آف نیوٹن ریپسن فارمولے کی بات چیت ہو رہی ہے یا کی بات ہو رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کنورج ہوگا یہ چیز جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا اس کو ہم نے کیا چیز ہے اس کو ہم نے ایکسپلین کیا ہے with the help of graph اس میں اگر آپ اس کو ڈرا کریں اور اس کی ویلیو کیلکولیٹ کریں کس طریقے سے آپ قریب سے قریب پہنچتے ہیں کہ اگر آپ ایکس آئی سے اسٹارٹ کریں پھر ایکس آئی پلس ون ہے پھر ایکس آئی پلس ٹو ہے and how do you reach very closely اور یہ وہی چیز ہے جس کے اندر ہم نے اس پوائنٹ کے اوپر ٹینجن ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے سلو معلوم کرنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فنکشن ڈرا uh, کیا گیا ہے بہت اچھی طرح سے uh, جو ایٹ گیون پوائنٹ انٹرسیکٹ کر رہا ہے تقریباً ایکس آئی پلس ٹو کے اوپر اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں ایکس آئی کے اوپر اس کی ویلیو شو کی ہوئی ہے x i f of x i وہ پوائنٹ کو ریکٹینگل بنا کے شو کیا ہوا ہے دا نیکسٹ اپروکسیمیشن اس سے اور زیادہ قریب آ جاتی ہے سیکنڈ ایٹریشن میں وہ ایکس آئی پلس ون ہے اور ایکس آئی پلس ٹو اس کے دیکھیں بالکل قریب آ جاتا ہے اور پھر ڈاکٹر صاحب یہ جو فنکشن ہے وہ بڑے قریب سے ایکس ایکسس کو کراس کر رہا ہے اور وہی اس کی روٹ ہے ڈیزائر روٹ ہے تو ظاہر ہے ایگزیکٹ روٹ تو اس میں معلوم ہوتی نہیں ہم نے اپروکسیمیٹ ویلیو ہی معلوم کرنی ہے اور یہاں پر اس گراف سے یہ شو ہو رہا ہے کہ in our process x i then x i plus one then x i plus two they are all in six that series in that sequence approaching to the right value of the root of that equation آگے چلتے جناب کیا کرتے ہیں ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں ہمارے پاس اکویشن ہے x to the power e x minus 2 is equal to 0 x into e to the power x تھوڑا سا بچوں کو پتا چل جائے جی جی، ہمارے پاس کیا چیز ہے f double dash x is equal to x e to the power x plus 2 e to the power x, f0 is equal to minus 2, and f1 is equal to e minus 2, which is equal to 0.71828. Hence, the required root lies in the interval 0, 1 and is nearer to 1. Also, f dash x and f double dash x do not vanish in 0, 1, and fx and f double dash x will have the same sign at x equal to 1. Therefore, we take the first approximation, x naught is equal to پہلے آپ کے پاس کیا ہے second to x1 one minus f x one divide by f dash x one اس کو کیلکولیٹ کر لیں it is equal to zero point eight five two seven eight f x two is equal to seven point six five five into ten to the power minus four once again جو آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا نا کہ اب آپ کے پاس ten to the power minus four ہے تو یہ فور ڈیسیمل پلیسز تک شاید صحیح ہے بلکہ تھری ڈیسیمل پلیسز تک صحیح ہے f x two is equal to seven point six five five into ten to the power minus four تو ریکوائرڈ روٹ آپ کے پاس کیا گیا to zero point eight five three کیونکہ ایکس ٹو کی کی ہم نے کیلکولیٹ تھی وہ ہمارے پاس کیا آیا تھا zero point eight five two seven eight یہ آیا تھا ہمارے پاس تو ہم نے کہا کہ ریکوائرڈ روٹ آپ کے پاس آ گیا پوائنٹ ایٹ فائیو تھری تو جناب اس کو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے ایکس ناٹ کو سپوز کیا اس کے بعد x one x two x three x four جہاں تک آپ نے معلوم کرنا ہے معلوم کر لیں and you will get the answer ایک ایگزامپل ہم آپ کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں ونس اگین ایگزامپل کیا ہے you have to find a real root of the equation x cube minus x minus one is equal to zero using Newton Raphson method correct to four decimal places ہے یہ جو ایگزامپل ہے اس کو ذرا سا دیکھ لیں اور اس ایگزامپل کو سالو کرنے کی کوشش کریں جس طریقے سے ہم نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے جس میں ایکس ناٹ دیکھیں ایکس ون دیکھیں ایکس ٹو دیکھیں اور اس کو آپ نے فور ڈیسیمل پلیسز تک کرنا ہے اس کو ٹرائی کریں اگر کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کر لیں گے لیکن اگر نہیں کر سکے تو انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے تقریباً آج کا لیکچر ہم یہیں پہ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگلی دفعہ انشاءاللہ ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن جانے سے پہلے جی تھوڑا سا ہم کوئکلی ڈسکس کر لیں کہ آج ہم نے کیا کچھ کیا آج ہم نے پہلے تھوڑا سا ریوائز کیا جی جس میں ہم نے بائی سیکشن میتھڈ کی بات کی اس کے بعد ہم نے ریگولر فالسائی میتھڈ کی بات کی تھوڑی سی ہم نے ایک آدھ ایگزامپل کی جی۔ اور اس کے بعد ہم نے دو طریقہ کار نہیں بتایا نہیں بتایا ایک اس میں اٹریٹو میتھڈ کلاتا ہے فکس پوائنٹ اٹریٹو میتھڈ یا فکس پوائنٹ اٹریٹو میتھڈ اور دوسرا نیوٹنس رافسن میتھڈ تو نیوٹن رافسن میتھڈ میں ابھی جو اگزامپل آپ نے ایکسپلین کی بلکہ اس میں یہ بیوٹی تھی جیسے میں نے پہلے بھی ان کو کہا بچوں کو بتایا کہ صرف سیکنڈ اٹریشن میں ایکس ٹو کی ویلیو نکالی اور ہمیں آنسر مل گیا تو کتنی جلدی وہ کوکلی جواب دیتا ہے جبکہ باقی جو اس سے پہلے جو میتھڈ تھے وہ کسی میں سکس اٹریشن میں جا رہے ہیں کسی میں اس سے بھی زیادہ جا رہے ہیں تو یہ میتھڈ کافی فاسٹ ہے نسبتاً اور اچھا ہے تو جو نئے میتھڈ آج ہم نے ڈسکس کیے وہ اٹریٹو میتھڈ اور نیوٹن ریفسن میتھڈ تھے اور اس کی ایک ایگزامپل ہم ان بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ یہ اس کو خود کریں اپنے مائنڈ کو ایکسرسائز کریں اور they try to follow the pattern that we have explain to that اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر اگلی دفعہ اس کو سالو کرنے کی ہاں۔ اور نیکسٹ ٹائم ہم کیا ڈسکس کریں گے جی۔ جناب نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ convergence of Newton Raphson method کی بات کریں گے پھر ہم نے دو ٹاپکس اور ہیں بلکہ تین ٹاپکس کرنا چاہیے ایک سیکنڈ میتھڈ ہے ایک مولس میتھڈ ہے اور گراف میتھڈ ہے یہ جب ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو ہمارا یہ جو چیپٹر ہے مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہم بات کریں گے سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی ڈاکٹر صاحب اگلی دفعہ تک کے لیے اجازت لیتے ہیں جی۔ ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اجازت خدا حافظ خدا حافظ خدا السلام علیکم السلام علیکم